ابو قلابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر کی چار رکعت پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں اثر کی دو رکعتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاسی